تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو آمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدر ناؤ اور ہم اسے لکھ رہے ہیں